ہم سے زہر نے بیان کیا کہا ہمیں زید بن جبیر نے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے سوال کیا احرام والا کس جانور کو مار سکتا ہے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے خبر دی کہ آپ نے حکم دیا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ چوہا بچھو چیل کاٹنے والا کتا اور کوا قتل کر دیے جائیں صحیح مسلم 2556 حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستر